اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہی ہیں اللہ اس سے غافل ہے وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی